حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چت قبریں سینگوں والے مینڈے قربان کیے آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے پہلو پر رکھا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو بانوے